سلط بن عبداللہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیالیس یہ حدیث حسن صحیح ہے